آیت نمبر دو سو پندرہ کو دیکھتے ہیں ٹو ففٹین یسلو نقما ضایون فقون وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں کلما ان فخر من ول اقربی ن ولیتام ولیتامہ ول مساکی نی کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو وہ والدین کے لیے اور اقربین کے لیے اور یتیم مسکین اور مسافروں کے لیے ہے انسان کہتا ہے اچھا ماں باپ پہ تو کروں ٹھیک ہے رشتہ داروں پہ بھی کر لوں لیکن یہ یتیم مسکین اور وبن سبیل پہ کیوں کروں مسافروں پہ کیوں کروں جن کا مجھے نہیں پتا جن سے مجھے کچھ کل ملنے کی تمنا نہیں امید نہیں تو کہا بما تفلو من خیر فن اللہ بھی علیم اور جو کچھ بھی تم خیر سے کرو گے مال میں سے کرو گے بھلائی کے ساتھ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے یعنی اس کے لیے کرنا سیکھو دوسروں کے لیے کرتے ہو تو اپنے رب کے لیے کرنا سیکھو اصل پتہ چل جائے گا تمہیں کہ رب چاہتا کیا تم سے یہ آیت بھی خوبصورت آیت ہے سوال کیا تھا صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنے ساتھیوں کا تذکیہ فرمایا کہ وہ بار بار آ کے یہ پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی وسلم یہ بتائیے کہ ہم کون سے عمل کریں کہ ہمیں زیادہ نیکیاں ملیں انہی سوالوں میں ایک سوال ان کا تھا مال کے بارے میں اور کہتے ہیں کہ امر بن جموخ ایک لنگڑے صحابی تھے اور بہت مالدار تھے انہوں نے آ کے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبس و سلم مال کہاں خرچ کریں یہاں سوال کے انداز پہ بھی غور کیجیے عموماً ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں کہاں خرچ نہ کریں کیا ضروری ہے اس کی زکوٰۃ دینا کیا سونے میں سے کھوٹ کے بھی زکوٰۃ دیں اور وہ موتیوں کا تو وزن ہی نہیں ملتا آج کے دور میں لوگ ایسے سوال پوچھتے ہیں کیا ضروری ہے اب اس کا صدقہ دیں ہم پہ تو قرض ہے کیا زکوٰۃ پھر بھی دیں ہم پہ تو قرض ہے کیا پھر بھی ہم حج پہ جائیں لیکن صحابہ کرام کے سوال یسلون کمازا ينفقون آپ بتائیں ہم کیا خرچ کریں یہ کس پہ کریں جواب بھی بڑا خوبصورت ملتا ہے مان فق تم من خیرن تم جو بھی خرچ کرو خیر میں سے لفظ خیر پہ غور کیجیے گا مال کو یہاں خیر کہا گیا یہاں سے آپ اسلام کا نظریہ مال دیکھ سکتے ہیں کوئی بری چیز نہیں نہ پسندیدہ چیز نہیں خیر تو اچھی چیز ہوتی ہے کیوں کہ وہ مال جو خیر پہ لگے گا وہ خیر بن جائے گا جو رب کے حکموں پہ لگے گا جو اس کی دیوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگے گا جو گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگے گا وہ خیر بن جائے گا اور جو شیطان کے راستے میں لگے گا پھر وہ شر بن جائے گا فرمائے واقعی خرچ کرنا چاہتے ہو تو جاؤ سب سے پہلے فل والدین اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو کیوں بھائی ماں باپ پہ کیوں خرچ کریں اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی تمہارے نام لگا دی انہوں نے اپنی جوانی گلا دی تمہیں جوان کرنے میں انہوں نے اپنی صحت گنوا دی تمہیں طاقت دینے میں پیچھے مڑ کے دیکھو وہ منتظر ہیں ان کو دو اور کس کو دو رشتہ داروں کو یتیموں مسکینوں اور مسافروں کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا ذکر سب سے پہلے کیوں ہوا اس لیے کہ ماں باپ ہی ہیں وہ ہستی کہ دنیا میں آنے کے بعد جنہوں نے سب سے پہلے ہم پہ لگایا تھا پیدا ہوتی پھینک دیتے ٹریش کین میں ڈال دیتے نہ خریدتے ہمارے لیے کوئی لباس نہ خریدتے کوئی کھانے پینے کی چیز تو آج ہم کہاں ہوتے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خرچ کی رغبت دلائی کہاں خرچ کرو ماں باپ رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں پر کب خرچ کرے صدقہ کب شروع ہوتا ہے کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ نفلی صدقات کے بارے میں یہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہے کیوں کہ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں لگتی یہاں ایک جنرل بات ہے تو صدقہ کب شروع ہوتا ہے جب انسان اپنی ضروریات پوری کر لے اگلے رقوع میں اس کا ذکر آئے گا بھی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبصِ و وسلم نے فرمایا اپنی ذات سے ابتدا کر اور اس پر خرچ کر اگر اس سے کچھ بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اگر تیرے کچھ رشتہ داروں سے بھی کچھ بچ جائے تو اس طرح اور اس طرح پھر آپ اپنے ہاتھوں کو دائیں اور بائیں اشارہ کر کے بتا رہے تھے یعنی پہلے اپنے اوپر لگاؤ پھر اپنے قریبی رشتہ داروں پہ لگاؤ پھر جو بچ جائے تو پھر وہ دور ادھر ادھر دو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے لیکن ہمارا تو اپنے پہ لگ کے ہی نہیں پورا ہوتا تو یاد رکھیے کہ اس میں عیش اور تعیش نہیں ضرورت ہے ضروریات اور تعیشات میں فرق ہے نیسیسٹیز اور لگژریز میں فرق ہے ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں و سلم نے فرمایا اے ابن آدم اپنی ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تیرے لیے ہی بہتر ہے اگر تو اس کو روک لے گا تو تیرے لیے برا ہوگا اور بقدر کفایت تو ملامت نہیں کیا جائے گا یعنی ضرورت کے مطابق تم لے سکتے ہو اور دینے کی ابتدا اپنے اہل ایال سے کر اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اسے ہی مسلم کی روایت ہے کیوں آپ دیکھیے کہ مال رکتا ہے تو کیسے جیسے بلاک ہو جاتا ہے آپ ایک سیوریج کی لائن ڈالتے ہیں نا اپنے سنگ کے ساتھ پانی گزرتا جاتا ہے تو صاف رہتا ہے لیکن اگر اس کے بیچ میں کلاٹ آ جائے تو روک دے گا نا پانی کو بھی کوئی آپ کے لیفٹ اوورز یا کوئی چکنائی کچھ ایسی چیزیں جمع ہو کے کلاٹ کر دیتی ہیں نا تو پھر آپ کا وہ پانی رک جاتا ہے اسی طرح مال رکتا نہیں چلتا رہتا ہے ضروریات پہ لگتا رہتا ہے تو اس سے پھر سسٹم ٹھیک رہتے ہیں جہاں کھلاٹس آ جاتے ہیں نا پھر وہاں مال تعفن پیدا کرتا ہے تیسرے پارے کی آغاز سے ہی آپ دیکھیں گے بہت خوبصورت مثالوں سے ہمیں مال کا اسلام میں کیا مقام ہے اور کیا نظریہ ہے وہ بتایا گیا لیکن یہاں ذہن سازی کی جا رہی ہے پھر اسی طرح ایک اور روایت خرچ کرنے کے بارے میں صحیح بخاری کی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری راہ میں خرچ کر تو میں بھی تم پر خرچ کر دوں گا اور فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی یہ کم نہیں ہوتا اور فرمایا تم نے نہیں دیکھا جب سے آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مسلسل خرچ کیے جا رہے لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے اللہ اکبر ہم خرچ کریں گے تو ہمیں ہی فائدہ ہوگا اب دیکھیے کہ ماں باپ کا ذکر کیا اپنے اوپر خرچ کرنے کی بات نہیں کی کیوں اس لیے کہ اپنے اوپر تو سبھی خرچ کرتے ہیں بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کی یہاں بات نہیں کی کیوں کہ ان پہ تو سبھی خرچ کرتے ہیں اور بعض دفعہ یہ لگتا ہے کہ ہم سوچتے ہی ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر لگانا ہے پھر بیوی بچوں پہ لگانا ہے پھر کچھ بچا تو ماں باپ کو دے دیں گے حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ پہلے ماں باپ پھر اپنی ذات لوگ سوال کرتے ہیں پوری نہیں پڑتی گزارا نہیں ہوتا کیا پھر بھی ماں باپ کو دوں تو سوال کیسے ہونا چاہیے کہ گزارا نہیں ہوتا مال تھوڑا ہے ماں باپ کو دیتا ہوں اس کے بعد اپنے لیے نہیں بچتا تو کیا کروں ہم ان کو پیچھے ڈال دیتے ہیں بعض وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو ضرورت بھی ہو تو ان کو خیرات سمجھ کے کیوں دیتے ہو تحفے کی صورت میں دو ان کے رشتہ داروں کو دو گفٹس کی صورت میں دو انہوں نے تمہیں جس محبت سے دیا تم بھی اسی محبت سے ان کو پلٹاؤ تمہارا تعلق مضبوط ہوگا تم ان کی دعائیں لوگے لیکن اس کے برعکس آج کے دور میں ہمارے مال کہاں لگ رہے ہیں یہ ہم سب کو دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے تو کمزوروں اور محروموں کی مدد کے لیے انفاق کا حکم دیا جس میں حکمتیں تھیں بس اب دیکھیے کہ یتیم بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور کمزور بھی ہوتے ہیں تو مدد کے مستحق ہوتے ہیں پھر مسکین جو ہوتے ہیں ان کے اخراجات کے لیے کچھ نہیں ہوتا جیسے ہینڈ ٹو ماؤتھ سفید پوش جن کو ہم کہتے ہیں اپنی شرافت کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اس لیے ان کو دو مسافر کو کیوں دو اس لیے کہ گھر سے دور ہے رکاوٹیں ہوتی ہیں ان پر خرچ کرنے سے انسان کے جذبے رحمت اور اشتراک کے جذبے کو تسکین ملتی ہے ہو سکتا ہے مسافر کے اس گھر میں بہت سامان ہو لیکن سفر میں تھا جیب کٹ گئی والیٹ کھو گیا یا پیسے ختم ہو گئے ہر طرح کے معاملے ہو سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما تفلو من خیر فن اللہ حبی علیم تم جو کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے کیا بات یاد کروائی جا رہی ہے کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس سے بھی باخبر ہے کس مقصد سے خرچ کرتے ہو اس سے بھی باخبر ہے تمہاری نیت کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے اور تم جو خرچ کرتے اس کو ضائع نہیں کرے گا تفسیر ابن عباس میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں اس پر رعایت نازل ہوئی چلیے اپنا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں ہمارے مال کہاں لگتے ہیں ہماری شاپنگ کی لسٹوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اس سے پہلے آپ کو ایک بڑا خوبصورت کال لکھوانا چاہوں گی میمون بن مہران کا اس آیت کی تلاوت کے بعد فرماتے مال خرچ کرنے میں نہ تو تبلہ اور سارنگی ہے نہ چوبی تصویریں اور نہ دیوار کے آرائشی پردے مشکل لفظ ہیں اس لیے اس کو آسان کرنا چاہوں گی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہہ دیا کہ مان فقت تم خیرن تم جو خرچ کرو اس میں نہ تو اس کا ذکر ہے کہ تم طبلہ و سارنگی یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس پہ خرچ کرو نہ بڑی بڑی تصویریں اور نہ دیواروں کے اوپر لگے ہوئے خوبصورتی کے لیے پردے یعنی دیوار پہ پردہ کیوں لگتا ہے ضرورت نہیں ہوتی نا کھڑکی پہ تو ضرورت ہوتی ہے کہ باہر نہ دکھے لیکن دیواروں پہ صرف آرائش کے لیے ہوتے ہیں کہتے ہیں اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا اور یہ حقیقت ہے کہ آج اکثر مال والے مال کو دنیا کی جنت بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں آج مال طاقت کا اظہار بن گیا جس کی لاٹھی اس کی بھینس لیکن یہی مال دنیا کو مضبوط بناتا ہے اور یہی آخرت کو دینار دین خرید لو یا نار خرید لو من خیرن خیر پہ خرچ کرو گے مل جائے گا آپ دیکھیے کہ اقربین کا ذکر کیا اس میں سسرال والے بھی آتے ہیں ان کے لیے بھی اچھی چیزیں رکھو اور لینے کی نیت سے نہ دو بلکہ اللہ کے لیے دو ولیتامہ محروم طبقہ ان کو دو وبنِل تم نہیں جانتے آج کے بعد ہو سکتا ہے اس سے ملاقات بھی نہ ہو نہ تمہارے شہر کا نہ تمہاری جان پہچان کا لیکن اس کو بھی دے دو عبد القادر جیلانی کے پاس ایک شخص آیا بہت امیر تھا کہنے لگا کہ مال ہے اور سمجھ نہیں آتا کون مستحق ہے اور کون نہیں کون ڈیزرونگ ہے اور کون ڈیزرو نہیں کرتا کس کو دوں تو کہنے لگے تم اس کو دو جو تمہارے خیال میں مستحق ہے اور اگر وہ نہ بھی مستحق ہوا یعنی اس کو بھی دو اس لیے کہ اللہ تمہیں وہ بھی دیتا ہے جس کو تم ڈیزرو کرتے ہو اور وہ بھی دیتا ہے جس کو تم ڈیزرو نہیں کرتے امت وسط کو ایک منہج دیا گیا کہ تمہارے مال خیر کے راستے میں خرچ ہوں اس کے برعکس آج ہمارے مال کہاں لگتے ہیں سوچئے گا آپ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے جب ہم حالات سنتے ہیں یا ان کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں پہ جو ایک فکر لگنے لگتی ہے یہ چیز ایمان کی نشانی ہے آپ سب کے لیے مبارک ہے کہ وہ لوگ جو ان کہانیوں کو سنتے ہوئے اپنا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایک بہت اچھی امید رکھنی ہے آپ نے کہ یہ سوچ اور یہ فہم اسی نے دیا کہ ہم اپنے لیے بھی وہی چیز ڈھونڈیں جو صحابہ کرام کے لیے تھی دوسری بات یہ رہ گئی کہ کیا ہم جنت میں جا بھی سکیں گے کہ نہیں ابھی ہمارے وہ عمل نہیں ہماری وہ تڑپ نہیں وہ کوشش نہیں تو اس کے لیے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسآ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا پھر صورت توبہ میں جب ہم انشاءاللہ پہنچیں گے اور اب میری تمنا ہے کہ ہم ساری منزلیں طے کرتے ہوئے صورت توبہ تک پہنچ جائیں جو وہاں آپ کے دل کھلیں گے نا انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ اوپن ہارٹ سرجری بھی اس طرح انسان کو نہیں کھولتی جیسے ان آیتوں کو پڑھ کے دل کھلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بوجھ ہلکے کر دیے پہلے دور میں اگر ایک مسلمان تھا تو وہ سو کافروں پہ بھاری تھا دو سو پہ بھاری تھا اب ایمان کم ہو گئے حوصلے کم ہو گئے کوششیں کم ہو گئیں اللہ نے بوجھ ہلکے کر دیے آج کے دور میں نیکی کرنا آج کے حالات کے مطابق اس کا اجر ہوگا ہر دور کا ابو بکر مختلف ہوتا ہے رضی اللہ عنہ ہر دور کا عمر فاروق مختلف ہے آج کے دور میں اگر ہم نیکیوں پہ رہنے کی بات کریں تو فتنوں کے دور میں ایمان والے کا مقام اور بڑھ جاتا ہے آج جو بچے جن کی باتیں ہم سنتے اور کہتے اور خوش ہوتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ انہی میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے انہی میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے انہی میں سے بلال اٹھیں گے جو کلمہ حق کو بلند کریں گے کعبہ کی چھت پہ اذانے دیں گے صرف ضرورت ہے ماں کے بیدار ہونے کی اپنی غفلتوں سے نکل کے اپنے مال اور اپنی چیزوں کو خیر کی طرف لانے کی کوششیں کر کے دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہر دور میں سے لوگ چنے جائیں گے ثلتم من الاولین ثلتم من الاخرین صورت واقعہ بھی آپ کی ہیلپ کرے گی ان شاء اللہ اس بارے میں جہاں سابقین کا ذکر ہوا آگے بڑھنے والے تو فرمایا یہ پہلے دور میں بہت ہوں گے لیکن بعد والے دور میں کم رہ جائیں گے اور پھر جب صحاب الیمین کی بات ہوئی بیچ کے راستے والے درمیانی جنتوں والے تو کہا یہ پہلے میں بھی بہت تھے اور بعد میں بھی بہت ہوں گے بس دعا کریں اللہ صاحب شمال میں نہ کرے پھر اسی طرح ان شاء اللہ تعالیٰ صورت فاتر میں بھی ایک آیت آئے گی جس سے آپ کو بہت تسلی ملے گی ان شاء اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب کے وارث ہوئے لیکن پھر تین گروہوں میں بٹ گئے کچھ وہ ہیں جو سابقم بالخیرات نیکیوں میں بھاگنے والے آگے سے آگے آگے سے آگے وہ پہنچ جائیں گے اگلے درجوں پہ لیکن پھر دوسرے کون ہے مقتصدن بیچ کی راہ والے کچھ کچھ لے کے چلنے والے اور پھر کچھ ظالم النفسی تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سفر پہ چلتے جائیں گے دل کھلتا جائے گا اور اپنے رب سے جو مانگیں گے ملے گا علیمان بین الخوف ورجا ایمان خوف اور امید کی درمیان کی کیفیت کا نام ہے اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے تو یاد رکھیے یہ شیطان کا وسوسہ وسا ہوگا جا نہیں سکتے چلو چھوڑو عمل نہیں کرتے جو آج اس نے امت مسلمہ کی اکثریت کو دے دیا کیا فرق پڑتا ہے نیکیوں سے جانا تو ہے نہیں چلو دنیا میں عیش کر لو اس دنیا میں مستی سے رہو کل جو ہوگا دیکھیں گے اچھا جس کو اللہ نے بھیجنا ہوا بھیج دے گا مس کانسیپشن میں سوچتی ہوں اتنا مخلوط مذہب ہو گیا اس وقت ہمارا وہ دین تو رہا ہی نہیں جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھائیں کوڑے کھائے تکلیفیں صحیح صحابہ کرام نے پتھروں پہ لٹائے گئے جن کی آگ بجھتی تھی ان کی کھال کے پگھل پگھل کے گرنے سے یہ ان کی استقامت تھی کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہم تک پیور فارم میں پہنچی اگر وہ کمپرومائزنگ ہوتے اگر وہ ان واقعوں پہ اپنے آپ کو امت بن کے نہ سوچتے اپنے ذاتی نفعوں کے پیچھے بھاگتے رہتے تو آج یہ دین اس شکل میں نہ رہتا تو لہٰذا ضرورت ہے اسی بات کی کہ اپنے آپ کو رب سے جوڑنا ہے دونوں آیتوں کا رب بھی دیکھا ہوگا ام حسب تم مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ سامنے کھڑا مجھے کہہ رہا ہے ام حسب تم تم یہ سوچتی ہو پھر انسان تھوڑا ہیزیٹیٹ فیل کرتا ہے یہ کس کو پتہ چلا اللہ کو پتہ چل گیا میں یہ سوچتی رہتی ہوں دیکھنا کچھ نہیں ہوتا بس جنت مانگتے رہو ملتی جائے گی صبح و شام ساتھ ساتھ بات کہہ دو اللہ مینسلکل الجنہ مل جائے گی یہ کس کو پتہ چلا کہ میں نے تو یہ سوچا ہوا ہے کہ میں چونکہ مسلمان ماں کے گھر پیدا ہوئی تو جنت مل جائے گی کسی نے تو یہ سوچا ہوا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی تعریفیں کرتی رہوں گی تو جنت مل جائے گی نہیں جنت کی قیمت دینی پڑے گی من پسند چیز اس کے نام پہ نکالنی پڑے گی اگلے رکوع میں بھی انشاءاللہ اس پہ آپ بات سنیں گے اور صحاب کرم کے سوالوں سے بھی ان کے ذہن کو انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے سوچتے تھے تو ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرے گا کبھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا اگلی آیت کو دیکھتے ہیں ٹو سکسٹین کتب علیکم کم تم پر کتال فرض کیا گیا وہ ہوا کرم حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے تمہیں اچھا نہیں لگتا تم نہیں چاہتے کہ کتال کرو جہاد کرو اچھا حالانکہ حقیقت کیا ہے وہ آسان تک رہو شیا اور امید ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہ ہوا القم اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو خیر ہو تمہارے حق میں اچھی ہو اور کیا ہو سکتا ہے وہ آسان تو ہبو اور امید ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ شر القم وہ تمہارے حق میں بری ہو نہ پسند ہو تمہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے تمہارا علم بہت چھوٹا ہے رب کا علم بہت بڑا ہے یہاں سے ایک بار پھر کتال کی بات کر کے صحابہ کرام کی ایمانی حالت کو کھولا گیا مکہ کے تیرہ سال کہتے رہے ہمیں کچھ موقع ملنا چاہیے ہم بھی کچھ کریں کچھ کریں جواب دیں ان کو ابو جاہل کو بتائیں مزہ چکھائیں لیکن ایک ہی جواب تھا کہ کف ہوئی دیا کم اپنے ہاتھ رو کے رکھو سورت نسام میں آتا ہے وہ حکم ابھی نہیں ابھی خاموش رہو پھر کیا ہوا کہ مکہ میں دن پورے ہوئے مدینہ آ گئے ہجرت کر کے اب جب حالات تھوڑے سے سٹیبل ہوئے مشکل تھوڑی سی کم ہوئی مسلمانوں کا ایک تشخص بنا تو اب حکم آ گیا کہ اچھا یہ ابھی بھی تمہاری طرف میلی نگاہ سے دیکھتے ہیں چلو ازین للذین یوقات اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جو لڑنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں اب لڑ لو جواب دے لو لیکن دیکھو زیادتی نہ کرنا حکم آ گیا اجازت مل گئی کہ ٹھیک ہے تم اللہ کے راستے میں یہ کام کر سکتے ہو لیکن اس وقت پھر جب عملی میدان میں کودے تو لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے یاد رکھیے کہ جذباتی نعرے لگانے والے لوگ عموماً ایک ہی مزاج کے ہوتے ہیں لیکن نعرے لگانے کے بعد عملی میدان میں کودنا ایک مختلف کیفیت ہوتی ہے جیسے ہمارے ہاں لوگ میلاد النبی کے موقع پہ نعرے لگاتے ہیں جلوس نکالتے ہیں اللہ کے نب وسلم کی محبت میں لیکن پریکٹیکلی آپ کی سنتوں سے محبت کتنوں کو ہے مسجدوں کے اندر آپ کے طریقوں کا رواج کتنا ہے اس کو ہم سب جانتے ہیں عمل میں کسی چیز کا ڈھلنا تب ممکن ہوتا ہے جب دل اس چیز کے لیے مائل ہو چکا ہو جب جہاد کا حکم آیا تو کچھ لوگ تھے سارے نہیں کچھ تھے انہوں نے پسو پیش کی کیونکہ موقع پہلا پہلا تھا لیکن کچھ لوگوں کی بات پھر سارے لوگوں کے نام پہ لگ جاتی ہے یاد رکھیے ایک اجتماعی زندگی کا اصول ہے ایک یا دو لوگ کہتے ہوں گے یا کہہ دیا ہوگا کہ کیوں بھائی ابھی کیا ضرورت تھی اتنی ابھی کیوں ہمیں لڑنے کی حکم دے دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کے نام پہ ایک ٹھپا لگا دیا اور وہ کیا کہ ہوا کرہ رکم تمہیں ناپسند لگتا ہے ہم نے تو فرض کر دیا اب ہم نے تو لکھ دیا اجازت دے دی لیکن تمہیں ناپسند لگتا ہے جیسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے صحابہ کرام میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا نفاق نہیں تھا اس کے دل میں دل میں اس کے کچھ اور زبان پہ کچھ اور نہیں تھا لیکن انسان تھے نا انسان ہونے کے ناطے کسی سے اگر ایسی بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں موضوع کو پلٹتے ہوئے کتال کی بات نہیں کی بلکہ ایک اصول دے دیا اور وہ اصول جس کو سمجھ آ گیا اس نے اس آیت کا فائدہ اٹھا لیا اور وہ کیا ہے تمہیں پسند نہیں آیا جہاد جی قتال تال اچھا نہیں لگتا چلو ٹھیک ہے اس کو پیچھے رکھو آؤ میں تمہیں ایک اصول سکھاتا ہوں اور وہ کیا واسان تک رہو خیر ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز نہ پسند لگے لگے مکروح جانو پسند نہ کرو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور بعض چیزوں کو تم اچھا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بری ہوں تمہارا اینگل آف ویژن مختلف ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرق لہٰذا اس کے سپرد کر دو اپنے آپ کو وہ بہتر جانتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا اصل میں اس آیت میں بندہ مومن کو اس کی اوقات دکھا دی گئی کوتاہ نظری دکھا دی کتنا شارٹ سائڈڈ ہے ایک انسان کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس چیز کو میں اچھا سمجھ رہا ہوں وہ اچھی ہے کہ یہ بری کیا عموماً زندگی میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتا کہ جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی اور بعض چیزوں کو ہم بری سمجھ لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ بہت اچھی ہوتی ہے تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس آیت کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں کچھ چیزوں کو پسند کیا لیکن وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی مثلاً کیا میں چاہوں گی کہ ہم ایک لسٹ تیار کریں آپ اپنے پاس لکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ باتوں کا حکم دیا اور بظاہر ہمیں مشکل لگتی ہیں سب سے پہلا حکم کیا دیا یعنی اب یہ جو تفصیل ہے نا کیا سا ان تک بہو و خیر القم سب سے پہلی چیز جو انسانوں کو عموماً مشکل لگتی ہے وہ کیا ہے ایک رب کو ماننا ایک رب کی بندگی غلامی در در پہ جانا اچھا بھی لگتا ہے اٹریکٹیو بھی لگتا ہے کشش ہوتی ہے ہر در پہ جانے میں لیکن ایک رب کا بن کے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے اب یہ انسان کو لگا برا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہوا خیر الکم یہ تمہارے حق میں اچھا بھی ہو سکتا ہے کیسے ایک رب کا بننا اچھا کیسے ہے در در کے بھکاری بننے سے تو میرا خیال ہے کہ اس کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں اپنی میڈس کے ساتھ ایک وہ میٹ ہے کہ جو صرف ایک ہی گھر میں رہتی ہے چوبیس گھنٹے ایک ہی جگہ کام کرتی ہے اس کو ایک کی ماننی پڑتی ہے لیکن بندش ہے اور ایک دوسری وہ ہے جو گھر گھر جاتی ہے کبھی کہیں گئی کبھی کہاں گئی اٹھی تو وہاں چلی گئی آپ بتائیے کہ زیادہ فائدے میں کون رہتی ہے میں نے دیکھا کہ بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جو ماسیاں گھر گھر برتن دھوتی ہیں نا ایک گھر میں آتی ہیں تو فکر لگی ہوتی ہے دوسرے گھر میں پھر دوسرے میں آتی ہیں تو فکر لگتی ہے اس کی اگلے کی سارا دن بھوکی رہتی ہیں کیوں صبح جس کے پاس گئی اس نے کہا اچھا وہ اگلے گھر جائے گی نا وہاں سے کھا لے گی اور جب اگلی کے گئی تو اس نے کہا نہیں پیچھے سے کھا ہی ہوگی اور وہ پہلے گھر سے بھی بھوکی آئی اور دوسرے سے بھوکی نکلی اور تیسرے میں گئی تو اس نے بھی آگے ٹال دیا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دلاتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات ایک رب کا بننا انسان کو ساری دنیا کا بننے سے بچا لیتا ہے ہم جب رب کے نہیں بنتے نا تو پھر یہ دنیا ہمیں اپنا بناتی ہے کھینچتی ہے ایک لمحے کے لیے آپ چھوڑیں ذرا رب کے کام کو کتنے کام ہیں جو آپ کو جرمز کی طرح چمٹ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اور ہمارے لیے کیا پسند کرتا ہے ایک رسول اس کو مانو اس کو فالو کرو لوگوں کو بڑا مشکل لگتا ہے رسول کو ماننے ایک کو مانے نہیں ہم تو بزرگوں کو دیکھیں گے وہ دیکھو وہ بھی تو اتنے اچھے بزرگ ہیں ان کو بھی تو خواب آتے ہیں وہ دیکھو وہ سینٹس اور وہ دیکھو اتنے اچھے اچھے کام لوگ کرتے ہیں اب کیا ایک رسول کی بات کریں ہاں ٹھیک ہے ہم ان کے نعتیں پڑھیں گے لیکن بات تو ہم اپنے بزرگوں کی مانیں گے تصوف کے نام پہ اور جس نام پہ مرضی اب انسان کو برا لگا لیکن ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک رسول کی تباہ انسان کو دوسری چیزوں سے بچا لیتی ہے مثلاً آپ دیکھیے کہ جب ایک رسول ہے اور اس کی سامنے زندگی کو رکھتے ہیں تو اتباع آسان ہے نا ایک رول ماڈل آ گیا دیکھتے جاؤ اور چلتے جاؤ راہ مان لو اور اپنی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرتے جاؤ لیکن اگر ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو ہم کہاں جا کے گرتے ہیں آج دنیا کو دیکھیے کس کس ازم میں ماری ہوئی ہے کہیں سوشلزم ہے تو کہیں کمیونزم ہے کہیں ڈیموکریسی ہے اور کہیں آمریت ہے اور کہیں کچھ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ایک لیڈر کون سا ہے اس وقت اس دنیا کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک ایسا لیڈر ہو جو پوری دنیا کے انسانوں کو یونائٹ کر دے جو نظریات اور عقائد میں سب کو جوڑ دے ورنہ تو ہر طرف اپنے مفادات کی جنگ ہے پھر اس کے آگے چلیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی الوم اکمل لکم دین کم و تو علیہ نعمتی وردی لکم علیہ السلام دینہ شریعت دے دی سنت اور کتاب کو جمع کر کے کہ یہ ہے ایک مختصر سا نصاب اس پہ عمل کر لو زندگی بدل جائے گی لوگوں کو مشکل لگتا ہے کیونکہ ان کو اپنے چاروں طرف ڈسٹریکشنس بہت دکھتی ہیں نا اب دیکھیے کہ ایک کتاب کو پڑھ کے فالو کرنا آسان ہے یا بہت ساری کتابوں کو پڑھنا اور اس میں سے پک اینڈ چوز کرنا کہ یہ زیادہ مشکل ہے یہ زیادہ آسان ہے آپ کبھی کسی چیز کو فالو کرتے ہیں نا ریسیپی کو فالو کرتے ہیں ایک ریسیپی لکھی ہوگی نا آپ اس کو فوراً کر لیں گے اور اگر دو تین جگہ سے آپ نے ڈھونڈ کے ایک چیز پکانی ہو تو مشکل ہوگی نا کوئی آپ کو انسٹرکشنز دے رہا ہے کوئی ایک دے گا تو ایک چیز کو فالو کرنا ایزی ہے نا اگر آپ ساری چیزوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کو بتائیں مشکل لگتا ہے نا جیسے میں آپ کو اگر بتا رہی ہوں تو میں آپ کو ایک اسٹریچ میں بتا دوں گی نا اس آیت کا یہ مطلب ہے اور یہ اور وہ اور بیچ میں اگر توڑ توڑ کے میں بتاؤں یہ اس تفسیر میں ہے یہ وہاں ہوگا یہ وہاں ہوگا ڈسٹریکشن ہوگا نا تو ایک کتاب کے ساتھ جڑنا لوگوں کو مشکل لگتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں انسانوں کی فلاح ہے اس کے لیے وقت لگانا پھر آگے دیکھیے کہ اور دین کے ریچولس جو ہیں اس کو سامنے رکھیے نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہمیں مشکل لگتی ہے ہم نماز کو مشکل سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے پڑھیں کیوں پڑھیں پانچ بار پڑھیں وضو بھی کریں اور پھر سوان اب ذرا دیکھیے یہ ہمارے حق میں کیسے بہتر ہے میں صرف اگر یہاں آپ کو نماز کے بینیفٹس دینے لگ جاؤں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو روحانی فائدے ہیں اور جو اس کے اخلاقی فائدے ہیں اور جو رب سے قرب جڑتا ہے پورا اس پہ ایک درس انشاءاللہ تیار کر کے آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھائیں گے کہ آج کس طریقے سے انسانیت نے اس چیز کو مان لیا مجھے چند دن پہلے کسی نے ایک ای میل بھیجا اور بہت اچھا لگا مجھے اور امید ہے کہ اس کو ہم ٹرانسلیٹ بھی کروائیں گے اردو میں کہ انہوں نے بتایا کہ آج کے دور میں ہم سب ریڈیشنس بہت ساری ابزارب کرتے ہیں ہمارے چاروں طرف الیکٹرانکس کا دور ہے نا سیل فونس ہیں تو کہیں اسٹیریو ہے اور کہیں ٹی وی ہے اور ویڈیو اور انٹرنیٹ ان سب چیزوں سے ریز نکلتی ہیں جب ہم یہ بہت ساری ریز اپنی باڈی پہ لیتے ہیں تو اس کا افیکٹ کیا آتا ہے کہ پھر ہم ڈپریس ہوتے ہیں اور ٹینشن ہوتی ہے اور اس طرح کی کچھ چیزیں یعنی جو ہم ایبزارب کرتے ہیں آج کی لیٹسٹ جو ریسرچ ہے اس سے یہ پتہ چل گیا کہ انسان اگر دن میں مٹی کے اوپر خاص طور پہ اپنے آپ کو سر نیچے رکھے زمین پہ لگائے اور پوری باڈی کو بینڈ کرے تو ڈسچارج ہوتی ہیں ریس جو ہم نے ایکسٹرا انہیل کی ہوتی ہیں ہماری باڈی نے وہ ڈسچارج ہو جاتی ہیں یہ کون سی کیفیت ہے ہمارے سجدے کی اور انہوں نے اس میں ایک اور بڑی حیران کن بات لکھی ہوئی تھی کہ جو ہماری زمین ہے نا اس کے اندر ڈفرینٹ سرکلس ہوتے ہیں نا آپ سب کو بھی معلوم ہوگا ڈفرینٹ یعنی ریڈیس ہے اور اس کے گرد گھومتی رہتی ہیں چیزیں تو انہوں نے کہا کہ اگر زمین کا جو بالکل مڈل پارٹ ہے وہاں جا کے اگر یعنی مرکز جس کو آپ کہتے ہیں نیوکلیس وہاں اگر کوئی اپنے سر کو زمین پہ رکھتا ہے تو سب سے زیادہ اس کے جسم سے ریز ڈسچارج ہو جائیں گی اور وہ ریلیکس فیل کرے گا اور وہ جگہ کون سی ہے خانہ کبا آسان تک تک رہو شعین و خیر اللہ کم وضو کے فائدے ایک ایک عمل اور کچھ نہیں تو دن میں پانچ بار حاضری یاد آتی ہے نا میدان معاشر کی رب کے پاس ایسے ہی جا کے کھڑے ہونا ہے پریکٹس کروائی وہاں جا کے ڈر نہ جانا پتہ ہی نہ چلے کس کے پاس کھڑے ہونا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہے اپنا مال دوسروں کے لیے لگاؤ صدقہ دو زکوٰۃ دو آپ ایک لسٹ بنائیں میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا پوری شریعت کی چیزیں جو ہم پہ فرض ہیں اس کو لکھے اور پھر اس کے بینیفٹس آگے لکھے چھوٹا سا بکلٹ بن سکتا ہے اس پہ اگر آپ کچھ کوشش کریں تو ساری زندگی انسان لڑتا رہتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ رخ رکھوں گی کہ بعض دفعہ ہم اپنی قسمت سے لڑتے رہتے ہیں اپنے مقدر سے لڑتے رہتے ہیں ہماری زندگی میں کوئی واقعہ آ جاتا ہے ایسا کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے کہتے ہیں یہ کیوں ہوا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا کیا ضرورت ہے اس کی لیکن بعد میں اس میں سے جو خیر نکلتی ہے نا وہ صرف ذات تک نہیں رہتی نسلوں تک پھیلتی ہے ایک واقعہ میں ہمیشہ اس آیت پہ آ کے ضرور سناتی ہوں میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں صحیح بخاری کا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لیکن میں آپ کو اپنے لفظوں میں سناؤں گی ایک عورت کالے رنگ کی تھی یعنی سیاہ فام تھی مدینہ کے قریب کسی بستی میں رہتی تھی لانڈی تھی کام کرتی تھی بیچاری گھروں میں جیسے لوگ کام کرتے ہیں بہت پرانی ساری زندگی اس نے ان کی خدمت کی ایک دن کیا ہوا کہ جو قبیلہ ہے اس کا مالک یا اس کی بیٹی کسی کا بھی ایک ہار چوری ہو گیا اس دور میں لوگ اس طرح کے لیدر کے بنے ہوئے ہار پہنتے تھے جب چوری ہوا تو لوگوں نے اس عورت پہ الزام لگایا کیونکہ عموماً ایسے وقت میں گھر کی میڈس کی شامت آتی ہے اب اس نے نہیں چوری کیا تھا یہ سچی تھی لیکن آپ ذرا دیکھے کہ اس نے تڑپ کے دعا مانگی ہر مذہب میں انسان رب کو مانتا ہے یہ الگ بات ہے کہ رب کی نہ مانے دل کو پتہ ہے کہ رب ہے اس نے اپنے دل میں ایک نیت کی اور دعا کی کہ اگر اے میرے رب تو میری بے گناہی ثابت کر دے تو میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں گی دل کھٹا ہو گیا اس کا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اس عورت کی تلاشی لی اس کے پرائیویٹ پارٹس تک کو دیکھا اس ہار کو ڈھونڈنے میں اب یہ ایک مظلوم عورت ہے زیادتی ہوئی اس پہ تھی اللہ نے اس کی پکار سنی سارے لوگ جمع تھے تو دیکھا کہ آسمان سے ایک چیل ایگل ہوتا نا وہ کعب وہ اڑتی بھی آئی سب کے بیچ میں اس نے وہ ہار زمین پہ پھینکا ہوا کیا تھا کہ اس نے کہیں وہ اتار کے رکھا غسل کرنے کے لیے کسی دریا کے پاس تو چیل اس کو گوشت کا ٹکڑا سمجھ کے اٹھا کے لے گئی ہوئی تھی اللہ نے اس عورت کی دعا کیسے سنی کہ سب کے بیچ میں وہ ہار آ کے گرا اب وہ گرا تو گرا لوگ شرمندہ ہو گئے وہ بھی گر گئے نگاہوں سے اس کی اب معافیا مانگنے لگے ہمیں معاف کر دو ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہم نے تم پہ شک کیا جلدی کی ہم نے کہنے لگی کہ اگر تم نے مجھ پہ رحم کرنا ہے تو ایک کر دو مجھے آزاد کر دو میں اب تم لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی دل ٹوٹ گیا نا کہا ہاں ٹھیک ہے جاؤ تم آزاد ہو اس کو سامان دیا سب دیا جاؤ اب وہ عورت ہے اور اس کا رب ہے اس کو نہیں پتہ میں کہاں جاؤں اکیلی عورت ہے وہاں سے نکلتی ہے مدینہ شہر آ جاتی ہے اور گزرتے گزرتے مسجد نبوی سے سامنا ہوا اللہ کے نبس و سلم کو دیکھا اپنے ساتھیوں کو علم دے رہے ہیں دین سکھا رہے ہیں اس کے دل میں بات اتر گئی مسلمان ہو گئی اسلام قبول کیا اللہ کے نبی وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہ بے قص بے سہارا عورت ہے آپ نے مسجد نبی کے ساتھ اس کو ایک چبوترا بنا دیا اب اس عورت کا مقدر دیکھیے سارا دن دنیا کی اعلیٰ ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد کو صاف کرتی ہے دیکھ بھال کرتی ہے فارغ ہوتی ہے تو دنیا کی بہترین خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج متحرات ان کے پاس بیٹھتی ہے صحبت اچھی مل گئی مقام کیا ملا جگہ کیا ملی ساتھ کیا ملا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ عورت ایک شعر اکثر پڑھتی تھی اس کا مفہوم کیا ہے کبھی لکھواؤں گی انشاءاللہ عربی میں شعر ہے وہ بھی کہتی تھی ہار کی چوری والا دن میرے رب کے عجائب میں سے ایک عجیب دن تھا یعنی میرے رب کی قدرتوں میں سے ایک بہت بڑی قدرت تھی اس دن میں کہ جس نے مجھے شرک کی گندگیوں سے نکال کے اسلام کی سچائی کی طرف ڈال دیا کہتے ہم نے پوچھا کرتے تھے یہ کیا کون سا تھا ہار کی چوری تو اس پہ اس عورت نے یہ سارا واقعہ سنایا آسان تک رہو شیم وخو خیر القم شاید تمہیں کوئی چیز بری لگے لیکن وہ اچھی ہو ہار کی چوری الزام بلیمنگ کس کو اچھا لگے گا انسان تو ڈوب کے مرنے لگتا ہے زمین پھٹے اس میں چلا جاؤں لیکن کیسی خیر نکلی کہ اللہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لے کے لا دیا آپ کی بیویوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگی اور آپ اس کی کتنی عزت کرتے تھے کہ ایک دن جب صبح میں آپ آئے صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ کالی مائی کا انتقال ہو گیا کہا اچھا مجھے کیوں نہیں بتایا کہا ہم نے سوچا کہ بس ٹھیک ہے ایک عورت ہے کوئی بات نہیں ہم نے اس کا جنازہ پڑا اس کو دفن کر دیا آپ نے فرمایا دلونی اللہ قبری مجھے اس کی قبر دکھاؤ آپ گئے اس کی قبر پہ اور وہاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کی یہ مقام ملتا ہے جب بندہ رب کے فیصلوں کو قبول کر لے آپ کی زندگیوں میں بھی ایسے کئی واقعات آئے ہوں گے آپ نے نہ ٹھیک سمجھا لیکن وہ ٹھیک ہو گیا اس آیت کا ٹاپک آپ کو یہی لکھایا تھا نا نہ ٹھیک بھی ٹھیک ہوئی تقدیر کے فیصلوں کو قبول کر لیجئے سر نہیں پھوڑنا سر چھکانا ہے چیزیں نہیں توڑنی خود ٹوٹنا ہے رب کے فیصلوں کو خوشی سے مان جائیں جو آپ کے نصیب میں تھا مل گیا ہم ساری ہی زندگی اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں نا کیوں ملا یہ یہ شور ملنا تھا یہی رہ گیا تھا میرے نصیب میں یہی بچے ملنے تھے یہی بہو ملنی تھی یہی ساس تھی میرے نصیب میں ہاں تھی کرو قبول خوشی سے کرو روتے رہو گے تو روتے ہی رہو گے رب کے فیصلوں کو قبول کرو تمہیں کیا پتا جو بیماری تم پہ آئی اس کے پیچھے کیا خیر چھپی ہوئی ہے تمہیں کیا پتا جو تم پہ آج الزام لگایا گھر والوں نے اس کے پیچھے خیر کتنی ہے تم پہ کسی نے ظلم کیا تم مظلوم ہو تمہارے دل کی پکار عرش تک چلی جائے گی تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی اگر ایک اس سائد پہ ایمان ہو جائے زندگیوں کے رخ بدل جائیں جس طرح خوشیوں کو سینے سے لگاتے ہیں ایسے غموں کو سینے سے لگائیں گے جس طرح خوشیوں کے منتظر رہتے ہیں اس طرح آزمائشوں کے منتظر رہیں گے جس طرح اچھی چیزوں کے اوپر راضی ہوتے ہیں اس طرح بری چیزوں پہ راضی ہوں گے کہ اللہ آئے کوئی غلط فیصلہ کوئی آئے ایسی چیز جو میرے اوپر بوجھ پڑے اور میں اس کو قبول کروں کھل کے کہوں میرے رب نے دی یہ چیز میں راضی ردیت باللہ ربا رب و بالاسلام دینا دین و بمحمد نبی اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں تیرے نبی کے رسول ہونے پہ راضی ہوں تیرے دین کے دین ہونے پہ راضی ہوں اللہ میرا ایمان ہے بالقدر خیری و شر ہی من اللہ میرے تقدیر کے اچھے فیصلے اچھے معاملے اور ناپسندیدہ معاملے تیری طرف سے پھر بندے کی مرضی رب سے ملتی ہے پھر رب کے فیصلوں کو انسان تنقیدی نظروں سے نہیں دیکھتا کفریہ جملے نہیں بولتا تکلیف تو آئی ایمان نہیں ضائع کرتا پھر وہ مان جاتا ہے اگر ہم اپنی زندگیوں پہ راضی ہو جائیں نا ایک گہرا سانس لیں اور کہیں ہاں یہی تھا میرا نصیب میں اسی قابل تھی اسی میں خیر ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک سکون اترے گا جو لوگ لڑتے رہتے ہیں نا حالات سے وہ حالات نہیں بدل سکتے ہر انسان مختلف طرح کی ناپسندیدہ چیزوں سے آزمایا جاتا ہے مثلاً کیا کیا لکھیے اپنے پاس ایک تو آپ کو شریعت کی چیزیں بتائیے نا کہ جو چیزیں انسان کو اچھی نہیں لگتی مال خرچ کرنا اچھا نہیں لگتا رحمی اچھی نہیں لگتی اپنا مال اپنے ہاتھوں سے کما کے غیروں کو دینا اچھا نہیں لگتا حج کرنا مشکل لگتا ہے وہ تو ایک شریعت ہے وہ تو آپ الگ لسٹ بنائیں گے لیکن اس کے علاوہ عموماً لوگوں کو کس طرح آزمایا جاتا ہے کسی کو اولاد کے صدمے دے دیے جاتے ہیں کسی کو ہینڈی کیپ اولاد مل جاتی ہے کسی کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے بیماریاں کسی کو شوہر مرضی کا نہیں ملا کسی کو سسرال والے اچھے نہیں ملے کسی کو دولت نہیں ملی یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا کسی کو نیبر اچھے نہیں ملے کوئی غریب ملک میں پیدا ہو گیا کسی کو شکل اچھی نہیں ملی کسی کا رنگ روپ اچھا نہیں کسی کا قد اچھا نہیں کسی کی آنکھیں چھوٹی کسی کی ناک لمبی کسی کی یہی غم ہے نا آج لوگوں کے مان جائیے قبول کر لیں یہی تھا اب دیکھیے سارے ڈپریشن دور ہو جاتے ہیں اگر انسان رب کے فیصلوں کو قبول کر لے اصل میں اس آیت کو مان کے بندہ رب کی بڑائی کو مان لیتا ہے کہ اللہ تو بڑا ہے میں چھوٹی ہوں مجھے پتہ ہی نہیں میرے حق میں کیا بہتر ہے کسی کو بیمار کر دیا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بیماروں کے لیے قیامت کے دن جو اجر ہوں گے صحیح روایت میں آتا ہے کہ جب ان کو اجر ملیں گے تو وہ لوگ جو صحت مند تھے دنیا میں وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں کے ساتھ کاٹے جاتے اور اس بیماری پہ اس تکلیف پہ ہم صبر کرتے اور آج ہمیں بھی یہی درجے ملتے ہسبینڈ نہیں ملا مزاج مان لیا نہیں ملتا کوئی بات ہی نہیں ملتی اس سے تو کیا صرف اس پہ نہیں شکر کر سکتے کہ ہے تو صحیح کبھی شوہر لڑے نا جھگڑے ناراض ہو غصے سے چیزیں اٹھا کے پھینکے تو آپ اس وقت کہا کریں اے اللہ تیرا شکر ہے شوہر ہے تو لڑا ہے نا فلاں فلاں دیکھو اس کا تو شوہر ہی نہیں دیکھو فلاں اس کا تو جوانی میں چلا گیا وہ فلاں دیکھو ادھیڑ عمر کو پہنچ رہی ابھی تک شادی نہیں ہوئی کوئی ہے تو لڑا نا پھر کیا ہوا چلے سسرال آپ کہتے ہیں کہ سسرال کا ماحول نہیں پسند آتا آپ ناراض ہیں رکھی دکھی سو رہے ہیں رو رہے ہیں نہیں دیکھیے ان لوگوں کو جو کس طرح آزمائے جاتے ہیں کیا آپ نے کبھی ایسی عورتوں کو نہیں دیکھا کہ جن کے سسرال والوں نے ان کی شادی توڑوا دی ماں نے بیٹے کو مجبور کر کے طلاق دلوا دی باپ نے پریشرائز کر کے گھر اجڑوا دیا آپ کہا کریں شکر ہے ابھی ایسے برے تو نہیں نا مثلا کوئی نہیں بولا خاموش نہ آپ سے ساس نے بات نہیں کی تو آپ کہا کریں شکر کریں گالی تو نہیں دے رہی کسی نے آپ کو گھور کے دیکھا ڈانٹا تو آپ کہتے ہیں چلو شکر ہے اٹھا کے چیز تو نہیں میرے اوپر پھینک دی اسلام جتنا انسان کو اپٹمسٹک بناتا ہے دنیا کی کوئی چیز نہیں بنا سکتی کام ایک ہی ہے رب کے فیصلوں کو قبول کر لے چھوٹے ہونے کی بات ہے یہ ہاں میں چھوٹی ہوں کا کا تو بڑا ہے میں چھوٹی ہوں اللہ اکبر تو ہی بڑا ہے مجھے نہیں پتا میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ایسی سوچ صحیح ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے پھر کیچڑ میں سے پھول نکلتے ہیں جب رات بڑی گہری ہوتی ہے نا تو اس میں سے صبح پھٹتی ہے جب بڑی گرمی ہوتی ہے نا اتنی گرمی ہوتی ہے کہ سانس کھٹ رہا ہوتا ہے تو ایک دم آسمان سے بادل آنے لگتے کالے لہراتے ہوئے چھم چھم بارش ہونے لگتی ہے اللہ تعالیٰ یہی دکھاتا ہے آسان تک رہو شیوں و خیر القم تم اس کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو تمہیں گرمی اچھی نہیں لگتی تم ایسی میں بیٹھنا چاہتے ہو تمہارا ایسی کام نہیں کر رہا لیکن دیکھو گرمی میں بیٹھنے سے تمہارے مسام کھلیں گے نا تمہارے پورس کھلیں گے سویٹنگ ہوگی تم ہیلدی فیل کرو گے تمہیں سردی اچھی نہیں لگتی تمہاری ہیٹ کام نہیں کر رہی تم کڑ رہے ہو تم جل رہے ہو نہیں ٹھنڈ لگے گی تمہاری باڈی کانپے گی تمہارے جسم کے اندر ریزسٹنس پیدا ہوگی پھر تم دیکھو گے کہ اس میں کیا خیر ہے پہ دکھ آئے بیماریاں آئیں پریشانیاں آئیں تمہیں دنیا میں اس کی خیر ملے گی میرا دل کرا اس آیت کو آپ ہائی لائٹ کر لیں لکھ کے لگائیں اپنے پاس جہاں بہت نظر پڑے آپ کی جہاں آپ الجھنے لگیں اس آیت کو پڑھ لیں میں اس کا کوئی وظیفہ نہیں دے رہی آپ کو ہم ظلم یہی کرتے ہیں جو بات دل کو لگی اس کا وظیفہ بنا کے سو دفعہ کا لفظ لگا لیتے ہیں اور بعض زیادہ مشکل ہوئی تو ہزار دفعہ اس کو پڑھ لو نہیں ایک بار سمجھ جاؤ کہ تمہیں نہیں پتہ رب کو پتہ اور یہی آیت مجھے اس چیز کی طرف مائل کر رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے دعا استخارہ بھی رکھوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا استخارہ اپنے ساتھیوں کو اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت اس میں کیا کہتے ہیں یعنی جب کوئی کام کرنا ہے کوئی ارادہ کر رہے کوئی کام تو اللہ سے مشورہ کر لو اللہ انی استخیر کب علمک و رکا بے قدرتک بس الکمین فضل عظیم اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیری قدرت کے ساتھ مجھے پتا تیرے پاس بہت کچھ ہے تو سب کچھ دے سکتا ہے تیرے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں بندہ رب کی بڑائی کرتے کرتے پھر اپنے کام پہ آتا ہے اللہ ان کنت تعلم و انّ حاض خیر خیرالی فی دینی و معاشی و عاقبت عمری اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے میری دنیا کے حساب سے میری معیشت کے اعتبار سے میری آخرت کے اعتبار سے فقدر ہولی و یسر ہولی ثم لی فی پھر اللہ مجھے اس کی قدرت دے اس کو میرے لیے آسان کر دے اس کا انجام اچھا کر دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں اچھا نہیں ان حاضل الامر شر لی فی دینی و معاشی واقبت و عمری فصرف ہو انی وصرف نی لی وقت ہائی سکانہ بھی اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں برا ہے میرے دین میں میری معاش میں میرے انجام کے اعتبار سے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پہ راضی کر دے کوئی بندہ ایسا ہے جو دل سے یہ دعا پڑھ لے تو اس کا دل اپنے کاموں پہ مطمئن نہ ہو اسی لیے اللہ کے نب و وسلم نے فرمایا کہ جو استخارہ کرے گا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی وسلم ہمیں کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسے ہی تعلیم دیتے جیسے قرآن پاک کی کسی صورت کی تعلیم دیتے تم میں سے جس کو کوئی کام کرنا ہو تو فرض کے علاوہ دو رکت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا کر لے بس کوئی خواب دیکھنا سونا اس سے پوچھ اس سے پوچھ یہ بات نہیں ہم نے روحانیت ختم کر دی دین کی اور وظائف والا دین قبول کر لیا جتنا اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ذریعے سے پہچانیں گے اس کا قرب محسوس کریں گے اتنا ہی پتہ چلے گا اور اپنے حالات اچھے نہ لگیں تو دنیا کو دیکھیے جا کے ذرا ملیے لوگوں کو ہاسپٹلس کا ایک چکر لگا کے دیکھیں اپنی بیماری کم لگے گی پاگل خانوں میں جا کے دیکھیں مجنو ہیں دیوانے ہوئے ہیں کپڑے پھاڑ رہے ہیں ہنستے ہی جا رہے ہیں روتے ہی جا رہے ہیں میں تو نہیں ایسی اللہ تیرا شکر ہے بچے نہیں ہیں مثال ہے دیکھیے ذرا ان کے بچے جنہوں نے بچے گود میں رکھے ہوئے اور دو دو تین دن بچے اور سارے ہینڈی کیپ شکر ہے اللہ تو نے مجھے بوجھ میں نہیں ڈالا شکل اچھی نہیں لگتی اپنی میں نے تو دیکھا لوگوں کو یہ بھی ایک چیز نہیں پسند اللہ تعالیٰ کہتے تم ناپسند کرتے ہو اپنی شکل کو ہو سکتا ہے تمہارے حق میں اچھی ہے کیوں خوبصورت ہوتے دین بدل جاتا نمائش کرتے گناہ میں جاتے ایک چیز یاد رکھیے گا جس کو جو نعمت ملتی ہے نا اسی پہ آزمائش آتی ہے جو چیز آپ کو دوسروں سے زیادہ ملے گی نا اسی پہ آزمائش آئے گی یوسف علیہ السلام کو حسن ملا تھا اور اسی حسن کی وجہ سے آزمائے گئے پکڑے گئے نہ اتنے خوبصورت ہوتے تو نہ اس عورت کے چنگل میں آتے اور جیل میں نہ جاتے تو لہٰذا ہم سب کو اپنے رب کے ساتھ راضی رہنا ہے و اللہ عالم ون تم اس کو پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ اور یہاں اگر بطور خاص کتال کی بات ہوئی کتب علیکم کوم وہو و لکم تمہیں کتال برا لگتا ہے دشمنوں سے لڑنا برا لگتا ہے جہاد کو تم ٹیررزم کا نام دیتے ہو تمہیں یہ انسانیت کی کوئی توہین لگتی ہے تو یاد رکھو کہ جہاد اور قتال تو تمہارے حق میں بہت اچھا کیسے یعنی آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس آیت کو اس اینگل سے بھی تھوڑا سا ٹچ کر لیں کہ قتال فی سبیل اللہ واجب کیوں کیا گیا ایسے ہی کر دیا جاتا ہے اختیاری نہ کرو کر لو مرضی ہے نہیں دیکھیے کہ دنیا میں رہنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے اللہ کا بتایا ہوا وہ طریقہ ہے وہی کا انسانوں تک پہنچا اور ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو اللہ نے نہیں دیا انسانوں کے خود ساختہ طریقے دو ڈفرینٹ لائف سٹائل ہے نا اب جب دو لوگ مختلف اختیار طریقہ کرتے ہیں ایک رب کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کرتا ہے دوسرا اپنے من کا چاہتا ہے تو دونوں میں ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا نا اختلاف ہو گیا اب جب یہ اختلاف ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا نفرت اور دشمنی میں بڑھا پھر لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے اور عموماً جو لوگ اللہ کے راستوں پہ چلتے ہیں وہ لوگ دوسرے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے اللہ کے راستے پہ چلنے والے دلائل دیتے ہیں یہ وجہ ہے اس لیے یہ کرتے ہوں یہ اللہ کا حکم ہے اب وہ لوگ جو اس راستے پہ چلنا نہیں چاہتے تو دلائل کے سامنے ہار جاتے ہیں تو پھر اظہار کرتے ہیں تشدد کے ذریعے ٹارچرز اس طرح کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ان کو اللہ کے راستے پہ چلنا ممکن نہ رہے اپنے نظریے کے مطابق جینا اچھا نہ لگے پھر ایسے وقت میں قتال فی سبیل اللہ واجب ہو جاتا ہے یعنی قتال جہاد کا ایک درجہ ہے جہاد کی قسمیں بہت ساری ہیں پڑھیں گے آگے شاء اللہ تعالیٰ قتال اس کا ایک درجہ ہے کب ہے جب لوگوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق جینے نہ دیا جائے تو پھر انسان دفاع کے لیے جہاد کرتا ہے لیکن اس کی شرائط ہیں حاکم وقت ہے وہ ڈکلیئر کرے گا مسلم لیڈرشپ ہو وہ بتائے گا کہ کس وقت کیا کرنا ہے تو اسی لیے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم اور آج کے دور کے لوگوں کو تو بڑا ہی برا لگتا ہے مجھے تو ڈر ہے کہ آنے والی نسلیں اس چیز کا مطالبہ ہی نہ کرنے لگ جائیں کہ جہاد کا ٹاپک اسلام سے نکالو یہ تو بڑا انسانیت سوز ہے انسانیت سوز ہے وہی لوگ جو انسانوں کو ماریں قتل کریں ان کی جانیں لیں کوئی حرج نہیں لیکن اسلام کے نام پہ دھبا لگا دیتے ہیں کہ اسلام بڑا سخت مذہب ہے تو ضرورت ہے اپنے ذہنوں کو خالی کرنے کی اور اولادوں کو نسلوں کو کہ اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھانا فطرت کا اصول ہے بچے کو بھی کوئی مارتا ہے تو وہ بھاگتا ہے آپ مکھی کو مارتے ہیں تو وہ اڑ جاتی ہے کاکروچ کو ماریں گے تو وہ بھاگ جائے گا تو کیا آپ تر نوالا بن جائیں گے دوسروں کے سامنے لیکن انسان کو یہ حکم برا کیوں لگتا ہے ناگوار کیوں لگتا ہے کیونکہ ان کاموں میں محنت کرنی پڑتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ فرمائے کہ وہ آسان تک رہو شعین بہو و خیر القم جو چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں ہو سکتا ہے وہ اچھی ہوں لیکن وہ تو ہبو شعین بہو شر القم اب یہ اس کا اپوزٹ رخ ہے جو چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں وہ بری ہوں گی مثلا انسان کو کیا اچھا لگتا ہے دنیا کے فائدے چاہنا اچھا لگتا ہے دنیا کے لیے جینا اچھا لگتا ہے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اسی طرح انسان کو آزاد زندگی پسند آتی ہے وہ چاہتا ہے کسی سے نہ بندھے بس پھرتا رہے ادھر ادھر ایک در سے بندھنا ہی تو مشکل ہے مشرق در در کا بھیکاری ہر جائی ہر جگہ منہ مارنے والا تو کہا نہیں فائدہ کس میں ہے رب کی رسی میں خود کو باندھ لو پھر اسی طرح انسان قربانی والے دین سے خوش نہیں ہوتا اس کو وہ دین چاہیے جو فضائل کی بنیاد پہ ہو چھوٹے چھوٹے کاموں پہ جنت کی خوشخبری یہ وظیفہ پڑھ لو تو اتنا ثواب یہ پڑھ لو تو اتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے سب کو چپ کرا دیا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون یہ آخری حصے پہ بھی میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی دوں گی کہ لسٹ تیار کیجئے ہمیں کیا اچھا لگتا ہے اس کی لسٹ لکھیں اور پھر اس کے آفٹر ایفیکٹس دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کہ وہ کیسے ہوتے ہیں ہنٹ دے دیتی ہوں کیونکہ آپ لوگ کافی یوز ٹو ہیں پہلے ہنٹ لے دیں کہ مثلا آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے ہمیں اسپائسی کھانے اچھے لگتے ہیں اسٹمک کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں ہمیں چاکلیٹس اچھی لگتی ہیں بچوں کو چلے ہمیں تو سویٹس اچھی لگتی ہیں نا مٹھائی اچھی ہوتی ہے ہماری صحت کے لیے ہمیں آرٹیفیشیل چیزیں اچھی لگتی ہیں حالانکہ فریش چیزیں اچھی ہوتی ہیں اس طرح کی آپ ایک لسٹ تیار کریں گے یہ آپ کا ہوم ورک ہے آپ اپنے گروپس میں اس ویک میں ڈسکشن جب کریں گے گروپ میٹنگس میں تو اس میں لسٹیں تیار کریں گے کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے لیکن وہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوتا صورت نسا کی آیت نائنٹی فائیو میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد ہی کی بات کی کہ تم اس کو برا سمجھتے ہو لیکن حقیقت میں ہی اللہ کے لیے اللہ کی نظروں میں اچھا ہے صورت توبہ کی تھرٹی ایٹ میں بھی یہی بات ہے کہ اذا قیل لکم انفرو فی سبیل اللہ اللہ ثاقل تم جب کے راستے میں نکلنے کی دعوت دی جاتی ہے تو بوجھل ہو جاتے ہو اور دی تم بالحیات دنیا کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے من الآخرہ آخرت کو چھوڑ دیا چلو ٹھیک ہے فما متا الحیات دنیا فل آخرہ اللہ قلیل دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بڑی تھوڑی ہے ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی ایک صحابی کا ایک ایسے غار سے گزر ہوا جہاں کچھ ہریالی اور پانی تھا وہ جگہ ان کو پسند آ گئی انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ تارک دنیا ہو کر اب یہیں رہ لوں پھر نفس وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا میں یہودی یا نصرانی بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ میں ایک صاف ستھرا دین دے کر بھیجا گیا ہوں اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے فقط صبح یا شام جہاد میں چلا جانا ساری دنیا و معافی ہاں سے بہتر ہے اور صفے جہاد میں فقط ایک دفعہ تمہارا کھڑا ہو جانا ساٹھ برس کی نماز یعنی نفلی نمازوں سے بہتر ہے یہ امام احمد کی روایت ہے تو یہ تھا رکو نمبر دس تلاوت سنیں گے سبحان ربی کا رب یما یسفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ۖ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون